الله العظيم اب قرآن کریم کا ایک دستور ہے قرآن کریم کو قرآن کہنے کی جو وجوہات لکھی ہیں بھی لکھی ہے کہ اس میں بیان مقرون آتا ہے ایک طبقے کے بعد دوسرے طبقے کا ذکر آتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی وعدہ کرتے ہیں تو بعد میں وعید بیان کرتے ہیں جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو بعد میں جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں کہیں انتظار کرتے ہیں یعنی ڈراتے ہیں تو دوسری جگہ بشارت خوشخبری دیتے ہیں تو قرآن کریم میں یہ یقین بات دیگر بیان آتا ہے علیہ السلام کا بیان آئے گا تو فرعون کا آئے گا فرعون کا آئے گا علیہ السلام کا آئے گا ظالمین کا آئے گا اس کے بعد صابرین کا آئے گا آسین کا آئے گا تو مدین کا آئے گا اس طرح سے ملا جلا بیان یہ بہت اعتدال والی کتاب ہے ڈراتے ہیں خوشخبری بھی دیتے ہیں خوف بھی دلاتے ہیں رجا یعنی امید بھی دلاتے ہیں یہ جو تین طبقے ہیں یہ تین طبقے کون سے ہیں ایک طبقہ تو وہ ہے جن کے دامنے ہاتھ کے اندر امان نامہ دیا جائے گا یہ خوش نصیب لوگ ہیں کامیاب لوگ ہیں ان میں پھر دوسرا ایک بڑا طبقہ ہے یہ جو بڑا طبقہ ہے اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار تک کا ان میں سابقین اولین یعنی یہ ٹاپ لیول کے جنتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار کے تشریف لائے تک کے لوگ ہیں تو اس کے لیے فرمایا سلت من الاولین ایک بڑا طبقہ ہے دوسرا ایک طبقہ سرکار سے لے کر جو اس امت کا ہے سابقین اولین کا جن کو جنت میں اعلی مقام حاصل ہے اور جنتیوں کے مقابلے میں تو ان کے لیے ایک تو یہ کہا تھا کہ یہ چھوٹا طبقہ ہے اور چھوٹا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے کتنے نبی آئے ان تمام کے جو ہیں بہترین قسم کے ایماندار زیادہ ہوں گے اور سرکار سب سے اخیر میں تشریف لائے تو ظاہری بات ہے کہ ایک ہی عمر ہے ان کے کچھ کم لوگ ہوں گے اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو غم رہا اس لیے فرماتے ہیں کہ دوسرے میں فرمایا تمہارے بھی کم نہیں ہوں گے من الاولین سلت من الاخرین وہاں پر نہیں کہا یہ اطمینان کے لیے فرمایا کہ نہیں تمہارے بھی کم نہیں چلو تمہاری مراد بھی پوری کریں اب یہ جنت میں جو جانے والے حضرات ہیں اس کے لیے پہلے تو عقیدہ سمجھو پہلا عقیدہ یہ ہے کہ جنت یا جہنم یہ تصور نہیں ہے بلکہ حقیقت غالب مرموم تو یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جنت کی جو بات کرتے ہیں دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے لیکن علماء کی تحقیق یہ ہے یہ خیال نہیں ہے تصور نہیں ہے بلکہ تصدیق ہے عقیدت تو ہمارا عقیدہ ہے شرح عقائد میں پڑھاتے ہیں بچوں اور امام بخاری نے باپ قائم کیا ہے الجنت و مخلوق بننا و مخلوق مخلوق کے معنی پیدا شدہ جنت پیدا شدہ موجود ہے اس وقت جہنم پیدا شدہ موجود ہے اس وقت یعنی یہ نہیں ہے کہ پھر پیدا کریں گے پھر دیں گے نہیں اس وقت موجود ہے شرع عقائد میں لکھا آل آن موجودہ اس وقت موجود ہے اور اس کی جتنی نعمتیں وہ سب بھی موجود ہیں جنت موجود جنت کی نعمتیں موجود جہنم موجود اس کے آزاد اور تمام چیزیں فی الحال موجود اور دلیل اس پر یہ کہ سرکار کو اس کی زیارت کروائی گئی دیدار کروایا گیا جنت بھی دکھائی گئی جہنم کے پاس سے بھی گزارا گیا آپ نے بتایا دونوں چیزیں دیکھ کے آیا ایک تو یہ بات ثابت ہو دوسری بات دنیا میں جتنی بھی نعمتیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ فانی ہیں دنیا خود فانی ہے تو یہ فانی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ بھی فانی ہیں وہ بھی فنا ہو جائے گی آخرت باقی رہنے والی چیز ہے جنت باقی رہنے والی لبیر ایک بہت بڑا شاعر تھا سرکار سے پہلے وہ شہر کہتا تھا اچھے اچھے قرآن کے کے آنے بعد شہر بند کر دی اس نے ایک شہر کہا تھا جس کو سرکار نے پسند کیا تھا اللہ کو چھوڑ کر جتنی بھی چیزیں ہیں ختم ہونے والی دنیا اعتبار سے سب باتیں ہیں اور دوسرا شہر اس نے کہا تھا کل نئی زَائِلُ اور دنیا میں جتنی نعمتیں نظر آتی ہیں وہ ضائع ہو جانے والی ہے لیکن جنت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں ایک موقع پر جب آفتاب گرہن ہوا سرکار کی زندگی میں مدنی زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا دن میں اندھیرا ہو گیا اعلان ہوا کہ سلا تو بھائی مسجد نبوی میں کوئی نماز ہو گئی لوگ دوڑ گئے ہجوم ہو گیا سرکار نے نماز پڑھائی بہت لمبی اس میں آپ نے فرمایا آگے بڑھا میں مجھے جنت کی نعمتیں محراب میں دکھائی گئی تمصیل طور پر اور میں آگے بڑھ کر جھکا کہ ایک انگور کا خوشہ اٹھاؤں اور نمونے کے طور پر دنیا میں تمہارے سامنے رکھ دوں لیکن پھر میں رک گیا دیکھ لینے کے بعد جنت کو ماننا تو کوئی بھی مانے گا نہ دیکھے اور مانے تو یہ حقیقت اس کو یقین کہتے ہیں ایمان یقین کا نام ہے جو آپ کہیں مان لینا جو اللہ فرمائے مان لینا ورنہ اگر وہ خوشہ میں لا کر دنیا میں رکھ دیتا تم کھاتے ہی رہتے قیامت تک ختم ہی نہ ہو کیونکہ جنت کی نعمتیں ختم ہونے کی چیز نہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بل سرون الحیات دنیا you are preferring the worldly things تم دنیا کی چیزوں کو ترجیح دیتے ہو وہ لاسٹ میرا تو خیر ہوں hereafter is everlasting اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دنیا ختم ہونے والی آخرت کی نعمتیں اور چیزیں باقی رہنے والی ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین اور سابقین اولین کو اللہ تعالیٰ کن کن نعمتوں سے ہم فرمائیں گے جنت میں کیا کیا ملے گا ان کو اب اس کو بیان فرما دیں اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف طبقات میں اور مختلف پاروں میں مختلف انداز کے ساتھ بیان کیا ہے یہاں ایک اور انداز کے ساتھ بیان ہے ایک تو یہ کہ جنت میں محلات ہوں گے ایک باغ ہوگا باغ کے ساتھ مکان ہوگا لیکن اب کیا اللہ تعالیٰ نے مکان کیسا رکھا ہے کیا تصور کر سکتے ہیں ہم لوگ اس کو ابھی سے میں بیان کیا ہے فرمایا عادت العبادی الصالحین میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے کیا تیار کیا ہے جنت میں مالا عین رہا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں آج تک اب دنیا میں ٹاپ موسٹ لیول کے جتنے سائٹس ہو سکتے ہیں مناظر ہو سکتے ہیں چیزیں ہو سکتی ہیں کا تصور ہو سکتا ہے ان تمام دیکھی ہوئی چیزوں سے بالا تر اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے مالا آئین کسی آنکھ میں دیکھا نہیں دوسرے نمبر پر کہا کہ بھئی کبھی آدمی کے اندر خود میں اتنی صلاحیت نہیں ہے اتنی استعداد نہیں ہے کہ دنیا کی ہر نعمت کو دیکھ لے تو کم سے کم سنا تو ہوگا فرما والا کسی کام نے سنا نہیں تو قوت سماعت سے بالا تک اور آنکھوں نے دیکھا ہے بصارت سے بالا تک اور تیسرے نمبر پر آدمی کو تصور کرنے کا تو پورا حق ہے تو تصور آپ کا جہاں تک جا سکتا ہے نا انسان کی عقل کی اور سوچ کی اور تصورات کی ایک حد ہے وہاں جا کر وہ تصور ختم ہو جاتا فرمایا وہ تصور سے بھی بالا تر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت میں نعمتیں رکھی ہیں اپنے سالے بندوں کے لیے تیار کی چنانچہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد سرکار کا ارشاد نقل کرتے ہیں ان تم اگر میری بات کو سمجھ رہے ہو تو قرآن کریم میں دلیل ہے اس کی وہ ذرا سوچو قرآن میں دلیل کیا تھی قرآن کریم میں فرمایا فلا تعلم نفس ما لهم من کوئی آنکھ نہیں جانتی کہ اس کے لیے جنت کے اندر خوش منظری کے لیے کیا نعمتیں ہم نے تیار کی ہیں معلوم ہوا کہ یہ ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہے جنت کی نعمتیں ایک تو یہ بات کہی کہ جنت کی نعمتیں اعلیٰ درجے کی نمبر دو جنت کی نعمتیں دائنی ہیں نمبر تین جنت میں جہاں محلات دیں گے مکانات دیں گے بنگات دیں گے دنیا میں بچارے دینے والے دے دیں گے لمیٹیڈ چیز دیتے ہیں اللہ دیں گے تو ان لمیٹڈ دیں گے فرمائے ادنا درجے کے انسان کو اور جنتی کو یہ دنیا وما فیح کا دس گنا دیں گے اس کو ماننا ہے سننا نہیں سن کر اس کو یقین کرنا ہے اور اس پر اعتماد جازم ایک ایمان والے کا ہے اتنا دیں گے ایک درخت ایسا دیں گے کہ ایک سوال چلے گا تیزی کے ساتھ سو سال کے اندر بھی یہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا قرآن یہاں کہتا ہے ذیل ممدود اور لمبے ہوتے ہوئے سائے سائے کتنے ہوں گے ایک درخت کا سایہ تیز رفتار سوار چلے تو سو سال میں پورا نہیں ہوگا سایہ کس کو کہتے ہیں کسی بھی اونچی چیز کے ماتحت آپ چل رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں ان کے سائے میں چل رہے ہیں جیسے مشاہد سے ملاقات کرتے ہوئے کیا حال ہے تو آپ کے سائے میں جی رہے ہیں حالانکہ ان کے سائے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے سائے میں جی رہے ہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ بھئی آپ کے کرم کے نیچے گی رہے ہیں آپ کی دعاؤں کے سلے میں نوازے جا رہے ہیں تو یوں کہا کہ جنت میں نہیں ہے تو پھر یہ جو سایہ بتایا وہ کیا ہے فرمایا جو شاخیں ہوں گی اور اس کا ایک فکری سایہ ہوگا اس کے نیچے چلنا مراد ہے یہ درخت کا اور اللہ تعالیٰ یہ درخت کیسے انسان کو کبھی دے دیں گے اللہ تعالیٰ خالی ایک چیز نہیں دیتے جب دیتے ہیں تو سب دیتے ہیں جیسے جس نے محنت کر کے مسجد بنائی اس کو پورا جنت کے اندر محل دیا اور جس نے ایک اینٹ اٹھا کر دے دی اس کو بھی محل دے دیا اللہ کا دینا بھی ایسا ہے اس لیے کہ اس کے خزانے میں کمی آتی نہیں اس بنا پر اللہ تعالی کو کوئی غیر اللہ سے مانگے تو پسند نہیں تو کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ میرے خزانے میں کبھی کبھی نہیں آتی تو مجھ سے نہیں مانگتا اس سے مانگتا ہے کیا اس کے پاس زیادہ ہے کہ میرے پاس زیادہ ہے اس کے پاس ہے تو بھی میرا مانگا ہوا ہے اس کے پاس ختم ہو سکتا ہے میرے پاس ختم نہیں ہو سکتا میرے پاس جو ہے وہ خالدن و طالدن ہمیشہ کے لیے تو ہم فرماتے ہیں کتنی بنیاد پر اللہ تعالی نے دیا ہے ایک آدمی گزر رہا یہ سننے والی چیز ہے ایک آدمی گزر رہا ہے راستے میں اس نے دیکھا کہ کانٹے دار شاخ ہے یہ کانٹے دار شاخ کے بارے میں اس نے سوچا کہ یہ لوگوں کو تکلیف دے گی تو اس نے کانٹے والی شاخ کو خالی کنارے پر لگا دیا کہ راستے میں آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو ہم نے بچپن کے اندر اسکول میں ایک واقعہ پڑھا راستے کا پتھر راستے کا پتھر یہ انسان کے مزاج پر دلالت کرتا ہے کہ انسان کا مزاج کیسا ہے اتنا مطلب ہی راستے کے پتھر میں یہ بتایا کہ ایک آدمی نے بیچ میں پتھر دیکھا سستی سے چلا گیا کہ بھائی دوسرا آدمی آئے گا وہ ہٹا دے گا کیوں میں ہٹا دوسرا آیا اس نے بھی یہ سوچا کہ تیسرا آئے گا تو ہٹا دے گا چوتھے نے بھی یہ سوچا پانچویں نے بھی یہ سوچا سوچ سب کی رہی یہاں تک کہ دوسرے دن وہ آدمی گزرا تو دیکھا کہ پتھر وہیں پڑا ہوا ہے اس نے تعجب کیا کہ یہ پتھر آج تک یہاں کل بھی یہاں تک کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں آیا فرما میری سوچ غلط تھی آنے والے جتنے تھے ان کی سب کی سوچ بھی یہی تھی دوسرا کر دے گا اکبر بادشاہ نے ایک باس بنوایا تھا وہ چاہتے تھے کہ جلدی ایک پانی سے بھر جائے وزیروں سے مشورہ کیا تو وزیروں نے یوں کہا کہ آپ اعلان کر دو کہ میرا یہ بوس دودھ سے بھرنا ہے بادشاہ نے کہا کہ مجھے دودھ سے نہیں بھرنا ہے وہ تو کچھ کام کا نہیں ہے وضو کرنا ہے اور غسل کرنا ہے اور نہانا ہے تو اس کے لیے تو پانی کی ضرورت ہے فرما آپ اعلان کر دیجیے اعلان کر دیا تو تیسرے دن جو ہے وہ ہاس کے اندر پانی برابر موجے مار رہا تھا جبکہ اعلان دودھ کر دیا تھا کیونکہ ہر آدمی جو ایک بالٹی لے کر آیا اس نے سوچا کہ سب دودھ لائیں گے تو میں پانی لے جاؤں گا تو بات چل جائے گی سب نے یہ سوچا تھا پانی کون ہے تو بات میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ تصور سے بالا تر ہیں محلات دیے ہیں باغات دیے ہیں اس نے خالی ایک شاپ اٹھا کر کنارے پر رکھ دی اس کو خیال بھی نہیں تھا کہ یہ عمل مجھے کیا دے گا مخلصانہ عمل چھوٹا ہو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو یہ جنت کا پروانہ لے کے آ جائے چاہے وہ عمل چھوٹا نظر آتا میں اور آپ جس عمل کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں معلوم نہیں اللہ کے یہاں اس کا درجہ کیا ہے اس لیے کہا ہے کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ پہ چھوڑو مت اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو مت اس بنا پر کہ چھوٹا سمجھ کے کیا نا تو چنگاری چھوٹی ہوتی ہے لیکن کام شولوں کا کبھی کبھی کر دیتی ہے اس لیے اور کون سی نیکی اس نے بیچارے نے سوچا بھی نہیں تھا جنت میں دیکھا کہ ایک بڑا باغ ہے بڑے باغ کے بیچ میں ایک شاندار جو ہے درخت ہے تو اس نے پوچھا اللہ یہ درخت مجھے آپ نے عطا فرمایا تو میرا تو کوئی عمل مجھے یاد نہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ملا ہو فرمایا تو نے ایک شاخ کانٹوں والی جو ہے وہ کنارے پر لگا دی تھی لوگوں کو راحت پہنچے اس لیے تکلیف سے بچنے کے واسطے تو ہم نے اس کو جنت میں ایک جنتی درخت کی شکل دے دی اور وہ تجھے آرام دے دیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی جنت بہت وسیع ہے اللہ کی جہنم بھی بہت وسیع ہے جہنم کتنی وسیع ہے جس کو سورت القاف میں بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم سے پکار آئے گی اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے جہنم تو بھر گئی کہ نہیں حلیم تلا دے بھر گئی تو جہنم سے جواب آئے گا حلمی مزید کچھ اور ہے تو لاؤ ابھی اور بہت ویکینسی ہے ابھی بہت جگہ خالی ہے اور ہیں کوئی لوگ لاؤ اب اللہ کا کرم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیر قدرت والا اس کے اوپر رکھ دیں گے وہ خاموش ہو جائے گی جنتیوں کو داخل کرنے کے بعد جنت سے پوچھیں گے تیرا پیٹ بھر گیا تو گی اللہ بھی اور بھی جگہ ہے کوئی اور باقی آخری انسان جس کے دل میں رائے کے برابر ایمان اس کو بھی جو ہے جنت میں داخلہ مل گیا اب پوچھتے ہیں کوئی اور ضرورت جن جنت میں جگہ ہے اس نے کہا ابھی اور بہت جگہ ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی امت پیدا فرمائیں گے اس کو سیدھا جنت میں داخل کر دیں لوگوں نے کہا یہ لوگ بڑے خوش نصیب رہے کیا کچھ بھی نہیں اور سیدھے جنت میں کون تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا اور ان کو جنت کی باہر اٹھنے کا بہت موقع ہے سرکار نے فرمایا لطف ان لوگوں کو آئے گا جنہوں نے دنیا میں جنت کے وصول کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہے تکلیف کے بعد جو نعمت ملتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے اور بغیر تکلیف کے ملتی آدمی قدر نہیں کر پاتا جس نے روزہ نہیں رکھا اس کو افطار کے لیے بٹھایا جائے اس کو کوئی لطف نہیں ملے گا لیکن جو صبح سے بھوکا پیاسا ہے جب اس افطار پر بیٹھتا ہے تو اس کو پانی کے گلاس کی کھجور کی کیسی قدر ہوتی ہے اتنی قدر ہوتی ہے کہ اس کو یوں کہا جائے کہ تو مت کھا اور مت پی تو تجھے ہم جو ہے ہندوستان جیسی بڑی سلطنت دیں گے فرمایا مجھے اس وقت جو لطف حاصل ہو رہا ہے افطار کا وہ ملکوں کے حاصل ہونے میں نہیں یہ بھی محض اللہ کا فضل اور کرم قربانیوں کے بعد جو نعمت ملتی ہے اس کی قدر کر سکتا ہے آدمی بغیر قربانیوں کے جو چیز آتی ہے اس کی قدر نہیں کر سکتا اب جنت میں پھل بھی ملیں گے بھوکے پیاسے نہیں رہنا پڑے گا وہاں سب دیا جائے اور وہاں کھانا نہ دیا جائے اس لیے کہ آدمی کہیں بھی جاتا ہے پہلے کھانے کے بارے میں جو ہے اس کو خیال آتا ہے کہ کھانا کہاں سے کھائیں گے اور کیا نظام کھانے کا رہے گا یہاں تک کہ ہمارے ساتھی بھی نکلتے ہیں تو پہلا مشورہ تعام کا کرتے ہیں کھانے کا کیا ہو تو یہ انسان کی ضرورت ہے فطری اور بشری ضرورت ہے اور اس کو روکا نہیں یہ تو انسان کو ہر وقت کھانا ہی کھانا ہے پینا ہے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا استعمال کرو منع نہیں اب جنت میں اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں گے کھانے پینے کی لائن کی کیا نعمتیں پہلے پارے میں سورت البقرہ میں فرمایا وہ اللہ تعالیٰ ملتے جلتے پھل دیں گے تو کیا مطلب ہے بھائی ملتے جلتے پھلوں کا فرمایا ملتے جلتے پھل کا مطلب یہ ہے کہ ملتے جلتے پھل کا مطلب کیا ہے فرماتے ہیں ملتے جلتے پھل کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے رنگ روپ تو ایک سا ہے مزہ بھی گرو الگ ہے اس کی مثال دنیا میں ہے سو قسم کے آم ہوتے ہیں سب کا رنگ باہر سے یکساں ہوتا ہے لیکن سب کا ذائقہ الگ ہوتا ہے اور کہتے ہیں سب کو میٹھا سب کو کہتے ہیں لیکن سب کی مٹھاس میں فرق ہے سویٹنیس جو ہوتا ہے سب میں فرق ہے میں ایک نقطہ اور بھی عرض کر دوں کہ اللہ تعالی کی نعمتیں اس قدر ہے کہ ہم لوگ اگر شکر و شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے الفاظ کی اتنی کمی ہے کہ نعمت کے مقابلے میں الفاظ ہے ہی نہیں اچھا ایک آم ہوتا ہے حافظ اس کی مٹھاس الگ ہے ایک ہوتا ہے لگڑا جو اس کی مٹھاس الگ ہے ایک جو ہے اور قسم کا آم ہے سو قسم کے آم ہیں سو قسم کے زائدے ہیں لیکن ہمارے پاس مٹھاس کے علاوہ کوئی یہ الگ الگ مٹھاس کے لیے لفظ نہیں ہے زبان محدود ہے اللہ کی نعمت ہے فرماتے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو پھل نصیب ہوں گے وہ پھل ایسے ہوں گے کہ مانگے گا اور مانگنے کے بعد ملیں گے تو دیکھ کر کہے گا تو یہ تو ابھی کھا چکے فرمایا پہلے کھاؤ بعد میں جو ہے ہم کو بولو اب کھائے گا تو حیران ہو جائے گا کہ حضرت میں نے جو مانگا تھا وہی ذائقہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے جبکہ رنگ اس کا جو ہے اس سے پہلے والے پھل کی طرح ہے سائز بھی ایسی ہے شکل بھی ایسی ہے یہ اللہ کا نظام تو جنت کے جو پھل ہیں وہ ملتے جلتے ہوں گے ملتے جلتے کا دوسرا مطلب بھی بیان کیا ہے وہ کیا ہے فرماتے ملتے جلتے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جنت میں جو پھل ملیں گے دنیا سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن دنیا کے پھلوں میں پہلے تو چھلکا اس کے بعد زیادہ تر جو ہے گٹلیاں اور بیج جیسے کوئی بیر کھائے تو بیر کھائے گا تو اس کے اندر چھلکے کا نام بیر ہے اور زیادہ تر بڑی گٹلی اٹھا کے پھینک دینی ہے بس اتنا ہوتا ہے یہ ہے بیر کی حقیقت جنت میں چھلکے نام کی کوئی چیز نہیں اور جنت میں گڈلی کے نام کی کوئی چیز نہیں وہاں سب مغز ہی مغز ہے مثال کے طور پر بیری کا جو درخت ہے اس پر ایک بیر جو ہوتا ہے وہ مٹکے کی طرح ہوتا ہے ایک بیر ایک مٹکے کے برابر ہے اور اس میں بھی گٹلی کا نام و نشان نہیں ہے دنیا میں بھی کچھ ایسے پھل ہیں جس کو پورا کھایا جاتا ہے جیسے تازہ انگیر آپ چھلکا بھی کھا رہے ہیں اندر کا بیج بھی کھا رہے ہیں پورا کھا لیا ہم نے تو یہاں پورا کھا لیا فرمایا جنت میں اگر مثال چاہتے ہیں کہ جنت کا پھل کیسا ہوگا آپ کہتے ہیں چھلکا بھی کھایا جائے گٹلی بھی کھائی جائے کوئی چیز پھینکنے والی ہے نہیں یہ ڈسٹ بین اور پھینکنے والا اور روزانہ من اور کے اعتبار سے کچرے کا نکال دنیا والوں کا نظام ہے اللہ کے یہاں بلکہ مشاعت میں لکھا کہ وہاں کھانا ہزم ہونے کی شکل جو ہے وہ خوشبودار پسینہ ہے جو پیشانی پر آ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس کا کھانا ہزم ہو جائے گا تو جہاں سے پاخانے کا اخراج ہوتا ہے وہ مقام کی وہاں ختم کر دیا گیا اور وہاں بیت الخلا کا نظام نہیں دنیا میں کوئی فری میں آپ کو مکان دے بیت الخلا کے بغیر آپ منظور نہیں کریں گے کے حضرات کو بیت الخلا سے کافی مناسبت ہوتی میرے ایک دوست تھے افریقہ میں تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کو کون سا دن اچھا لگتا ہے انہوں نے کہا اتوار کا دن اچھا لگتا ہے میں نے کہا اس کی وجہ کہ ایک وجہ تو چھٹی ہے دوسرا یہ کہ روزہ میں ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا اتوار کو میں آرام سے بیٹھتا ہوں میں نے کہا بیٹھنے کی تو اور بھی بہت سی جگہ ہے لیکن آپ نے اس کا مخصوص طور پر تذکرہ کیا ہے اس سے مناسبت زیادہ معلوم ہوتی ہے تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ جنت میں کوئی بھی آزار اور تکلیف دینے والی چیز نہیں ہوگی جاس کہ نہ باشد کل میں بتلا رہا تھا بچوں کو کہ دنیا میں ایک آدمی کا اعلی مقام دوسرے کا ذرا کم تو کم والا اس طرح میں رہتا ہے کہ میں وہاں تک کب پہنچ جاؤں اور شاید اور باید لوگ اللہ نے ان کے دلوں کو اگر وسیع کیا ہوگا کچھ سوچ کو وسیع کیا ہوگا تو وہ یہ شاید سوچتے ہوں گے کہ اللہ نے ان کو نواز رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور بہت نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے خوشیاں منایا کہ اللہ نے بہت نوازا ہے تم کو ورنہ اکثر تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اتنا بڑا بنایا کیسے ہم نہیں کر سکے اس نے ایسا کیسے کر لیا یہ سوچ ہی غلط ہے ایمان والے کی یہ سوچ نہیں کہاں سے لائے کیسے بنایا کیسے اتنا اونچا کر دیا کیسے کمپلیٹ کر دیا اتنی ترتیب آپ کے پاس آئی کہاں سے یہ سب خیالات دنیا والوں کو پیدا ہوتے ہیں ایک اونچے مکان کے دیکھنے والے کو ایک درمیانی درجے والے کو خیال آتا ہے کاش مجھے بھی ایسا ملے دل میں خیال آ جاتا ہے اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی حسد کا جذبہ ہوتا ہے تو پھر چاہتا ہے کہ اس کا مکان برباد ہو جائے اس کی نعمتیں ختم ہو جائے یہ بھی بات چاہتا ہے اچھا یہ یہ تو اور بات ہے دوسرا یہ کہ پھر آدمی دوڑ دھوپ میں لگ جاتا ہے کہ میں جب تک اس کے لیول کا نہیں ہو جاؤں گا وہاں تک محنت کروں گا اب اس کے لیے الٹا سلٹا الٹ پھیر سب کرتا ہے پہنچے گا کہ نہیں یہ معلوم نہیں لیکن ہیرا پھیری کرتا ہے اٹھا پٹک کرتا ہے کہ کسی طرح وہاں تک پہنچنا ہے زندگی اسی ادھر میں گزر جاتی ہے فلان آدمی کے لیول تک میں پہنچ جاؤں فلان آدمی کے مرتبے تک پہنچ جاؤں حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ مراتب کا دیا جانا اللہ کی طرف سے نعمتوں کا دیا جانا اللہ کی طرف سے تو جس اللہ نے اس کو دیا ہے نا اس اللہ سے مانگو بجائے اس کے وہ الٹا کام کرو یہ اصلی سوچ ہے اب جنت میں بھی مقامات ہیں جیسے کہ سابقین اولی ان کو انتہائی درجے کی اعلی جنت ملے گی دوسرے ان کے مقابلے میں بعتبار اعمال کے اوسط درجے کی جنتیں پائیں گے یا کم درجے کے لوگ ہوں گے ہیں وہ بھی جنتی ہیں وہ بھی جنتی ہاں؟ اپنے یہاں کا ٹی وی سیٹ کھولیں گے اس پر چینل نکالیں گے سابقین الاولین کمپیوٹر میں لکھیں گے ایک دم جو اعلی درجے کی جنت اور محلات سب جو ہے ان کے اسکرین پر پلے ہو جائے گا اور کانٹیکٹ بھی فوراً ہو جائے گا دنیا میں کانٹیکٹ کرتا ہے لگتا ہے لگاتا ہے کہیں لگتا ہے کہیں ہنگے جاتا ہے الٹا پلٹا لگ جاتا ہے اتنی سننے کی باتیں سننی پڑتی یہ وہاں نہیں بالکل صحیح جگہ پہ لگ گیا اب یہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کے بات بھی کر رہے ہیں بھائی ایسے ٹیلی فون آ گئے وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں باتیں ہو رہی ہیں پہلے یہ سمجھانا مشکل تھا سائنس نے آسان کر دیا اب اب بات کر رہا ہے اونچی والی جنت والے سے بات کر رہا ہے ہلو یو آپ کیسے ہیں وہاں پہ یہ سوال ویسے بھی بیکار ہے چلو ماشاء اللہ آپ کے کمرے ذرا میں وہ دبائیں گے تو یہ کمرہ وہ کمرہ وہ کمرہ کمرے ختم ہوتے ہی اور اندر آرائش کی اور زیب کی عجیب عجیب نعمتیں اور عجیب عجیب چیزیں ہیں یہ حیران ہو کر دیکھ رہا ہے لیکن فرماتے ہیں اس کو دل میں ذرا بھی اختیار نہیں آئے گا کہ اس کو اتنا کیا مجھے کم کیوں نہیں یہ ذرا بھی نہیں سوچے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں تو سوچتے تھے وہاں کیوں نہیں سوچے گا فرمایا جنت میں ایسی سوچ کا داخلہ ہی منع ہے جنت میں ایسے آدمی کا نہیں ایسی سوچ کا داخلہ منع ہے کیوں جنت ایسی جگہ ہے کہ دنیا میں جتنی برائیاں اور جتنی خرابیاں جس کو انسان سوچتا ہوگا اللہ جنت کے دروازے میں نکال کے ختم کر دیں اس کی مثال بھی میں دیتا ہوں آدمی کو جانا ہے ایئرپورٹ میں پانچ مرتبہ چیک کرتے ہیں پانچ مرتبہ چیک کرتے ہیں جیب چیک کرتے ہیں بیگ کرتے ہیں جوتے چیک کرتے ہیں اور غریب کی صافہ بھی چیک کرتے ہیں ٹوپی بھی اتارتے ہیں میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے اتارا اور میرے سر پر جو آپ کا یہ ڈنڈا گھمایا تو میں نے کہا مجھے بچپن کا مداری یاد آ جاتا ہے کہنے لگا تم کیا کہنا چاہتے میں نے کہا مداری جو ہے ایک آدمی کو بٹھاتا ہے اور اس پر جادو کا ڈنڈا گھماتا ہے اور پھر جو ہے اس سے نکلواتا ہے میں نے کہا آپ نے بھی ایسا ہی مداری والا ڈنڈا گھمایا ہے مطلب یہ ہے کہ ایئرپورٹ میں جو چیز نہیں لے جا سکتے وہ تمام ڈیٹیکٹ کی جاتی ہے اور ڈیٹیکٹ کر کے ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں یہ چیز آپ لے کے نہیں جا سکتے بھائی اتنے ملی گرام کا لکوڈ لے کے نہیں جا سکتے ایسے ویپن لے کے نہیں جا سکتے چیز لے کے نہیں جا سکتے تو جنت کے دروازے پر اللہ نے فرشتے پوش کیے ہیں وہ ڈیٹیکٹر گھماتے حسد اندر لے کے نہیں جا سکتے تکبر اندر لے کے نہیں جا سکتے ادھر کی ادھر اندر لے کے نہیں جا سکتے لکڑے لگائی ادھر لے کے نہیں جا سکتے یہ جنت ہے جنت میں شام کے ساتھ جا رہے ہیں اب جتنے لوگ وہاں آئیں گے ان کا چیکنگ بھی رہے گا اور چیکنگ کے بعد ان کی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نکال دی جائیں گی ان کے دل میں دبدبا اور ایسی چیزیں جو جنت کے لائق نہیں نکال کر پھر ان کو جو ہے جنت میں رکھنا تو ان کو جتنی نعمتیں دکھائی جائیں گی اوپر والوں کی دعا کرتے جائیں گے لیکن دل میں کبھی بھی ان کے اس آدمی کے لیے حسد اور برائی پیدا نہیں ہوگی یہ جنت کی خوبیوں میں سے آج کی جو آیتیں ہیں ان میں اصحاب الیمین کو کیا کیا نعمتوں سے نوازا جائے گا لمبے سائے ہوں گے شاندار محلات ہوں گے کم عمر خادم ہوں گے طرح طرح کے میوجات ہوں گے طرح طرح کے پھل ہوں گے چاروں طرف جو ہے وہ نہریں بہ رہی ہوں گی اور سو بات کی ایک بات یہ ہے کہ یہ جنت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب ہمیشہ کے لیے دیں گے سب سے بڑی بات یہ اور دو اعلان کریں گے ایک اعلان یہ کریں گے کہ موت جو ہے اپنی آنی یعنی ہے تم کو جنت والا خوش ہو جائے گا کہ نعمتیں ہمیشہ کی دوسرا اعلان یہ کریں گے کہ جو جہاں ہے وہاں سے نکلے گا نہیں جو جہاں ہے وہاں سے نہیں نکلے گا جہنمیوں کا فیصلہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے ہو گیا جنتیوں کا فیصلہ ہو گیا جنت ہمیشہ کے لیے دنیا میں آدمی مکان میں رہتا ہے شاندار مکان بنا لیا بھائی میرا اپنا مکان ہے میں نے بنایا شاندار بنایا لیکن میرے چاہتے ہوئے میں اس میں نہیں رہ سکتا ہوں کیوں جب وقت اجل آ گیا جب آخرت میں جانے کا وقت آیا تو یہی جو ہے مکان سے جنازہ نکلا اور حسرت کے ساتھ گیا جنازہ یہ اتنا مکان آج بھی مرنے کے وقت حسرت سے اپنے مکان کو دیکھتا ہے کہ میں نے پوری زندگی اس کے بنانے میں نکال دی کاش کہ میں نے جنت بنانے میں اپنی محنت کی ہوتی آج میں جا رہا ہوں تو یہ میرے ساتھ نہیں جا رہا ہے آج میں دنیا سے جا رہا ہوں میں کوشش کروں کہ میرا مکان میرے ساتھ آئے تو نہیں آتا یہ اولاد کے لیے دنیا بھر کی دماغ پڑھی تھی یہ اولاد قبر کے کنارے تک آتی ہے تو دنیا میں انسان کا شاندار مکان ہوتا ہے لیکن یہاں کی کمزوری یہ ہے کہ اس کو چھوڑ کر دنیا سے جانا پڑتا ہے دو شکلیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ مکان چھوڑ کر یہ چلا گیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کروڑوں کا مکان بنایا ہے ایک زلزلے کے درجے سے ہمارے سامنے ختم ہو جاتا ہے تو یا تو مکان نہیں رہے گا یا سائے میں مکان نہیں رہے گا لیکن جنت میں جو محل جو مکانات ملیں گے اس میں نہ موت کا ڈر ہے نہ اس کے پرانے ہونے کا ڈر ہے بلکہ ہمارے حضرت الاسلام فرماتے تھے کہ خیال آئے گا کہ ذرا رنگ پرانا ہو رہا ہے تو تصور کرے گا تو رنگ بدلتا جائے گا سائنس اب ایسی چیزیں لا رہا ہے کہ جس کے اندر تصور سے جو ہے کلر چینج ہو تصور سے پنکھے کی اسپیڈ چینج ہو یہ سب آ رہا ہے سینسر لے کر کیا ہے وہاں حج میں یہ انسانوں کو اللہ نے سمجھ دی ہے تو اللہ کا سائنس کس قدر آگے ہے اور انہوں نے کیا کیا نعمتیں وہاں لگا رکھے ہوں گی اندازہ لگائی بہرحال آج کے سبق میں دو باتیں میں نے بتائی ایک تو جنت اور جہنم کے ملنے کا یقین ان کے موجود ہونے کا اعتماد اس کی نعمتوں کے اس وقت موجود ہونے کا خیال اور ان تمام کے بعد جنتیوں کو جنت میں جو ملے گا اللہ ہمیشہ کے لیے دیں گے وہاں موت نہیں آئے گی یہ تصور اچھا لگتا ہے یہ خیال اچھا لگتا ہے لیکن اس کے لیے محنتیں بتائی ہے اصحاب یمین بننا ہو تو محنت کرنی پڑے گی اور جنہوں نے حاصل کیا درجہ ان کی داستان پڑھو تو بڑی لمبی ہے بہرحال قربانیوں پر محنتوں پر اور اللہ کی ماننے پر طاعت پر فرما برداریوں پر اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ انعامات کے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے اور وہ تاعت و عبادات اور وہ نعمتیں عطا فرمائے دنیا میں جس کی وجہ سے یہ جنت کی نعمتوں کا حصول ہوتا ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ اعمال نصیب کرنا ہے جو اللہ کی خوش ندی کا سبب بنتے ہیں بہت سے بچے بےچارے جو ہے وہ امتحان دے رہے ہیں بورڈ کے امتحان میں بورڈ میں تو جو ہے بچے بیٹھے ہیں اور بورڈ سے زیادہ مصیبت میں ماں باپ بیٹھے ہیں اس بنا پر یہ ماں باپ کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سکون عطا فرمائے اور یہ بچوں کو کچھ سمجھنے کی کہ ماں باپ نے بہت سال بھر جو ہے خون پسینہ کیا ہے اور جو امتحان کے کنارے پر پہنچے ہیں اللہ بچوں کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے ہم چاہتے ہیں کہ اور عبادات اور اعمال صالحہ کے ساتھ بچے جو ہیں دنیا میں بھی بہترین ترقی کریں آگے بڑھیں اور اچھے سے اچھے مقامات جو ہیں سر کریں اور آگے جائیں ہم کو دنیا کے ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے اور ہم اس میں بھی میدان میں آگے رہنا چاہتے ہیں یہ کوئی اسلامی تعلیم کا خلاصہ نہیں ہے کہ بھائی دنیا مت دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے لیے جو چیزیں درکار ہیں اور اسباب ہیں اس کو اختیار کیجیے اور کہیں سیاست کا میدان ہے تجارت کا میدان ہے سب میں شرعی جواز کے ساتھ آگے بڑھنے کی پوری پوری گنجائش ہے ان بچوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو ترقیات سے نوازے اور ان تمام کو کامیابی عطا فرمائے اور دنیا میں بھی ان کو اچھے سے اچھے مقامات جس کی دنیا کو ضرورت ہے ایک بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام ایسے کسی علم کا دشمن نہیں ہے جو انسانیت کے لیے مفید ہے انسانیت کے لیے مفید کسی بھی علم کا اسلام دشمن نہیں ہے اس بنا پر ہم دنیاوی ایجوکیشن کا اگر وہ خالص دینی ماحول کے اندر ہو رہے ہوں اور بچے کا مزاج دینی بن رہا ہو اور اس کو وہ ایجوکیشن حاصل ہو رہا ہو تو ہم اس کے قائم ہیں بلکہ اس کے دائی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق اللہم صلی اللہ محمد وعلا علیہ سیدنا محمد صلی اللہ تنجینا بها جمیل احوال والعفاد تغذیلنا بها جمیل الحاجات تطحرنا بها من جمیل سیار ترفعنا بها اندک اعلی درجات تو بلے ہونا بے ہاں سل آیا بن جمیل خیرات فی حیات عباد الممات ان نگالا کل شہن قدیم اللہم حسنا کی بدنا فی نور کل یخا ودرنا من خیز الدنیا وزاب الاخرہ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا وجل آخرتنا خیرا من الاولا اللہم لا تقتلنا بغضبی ولا تبلغنا بعذابی وعفنا قبل ذالک اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العذاب اللهم ارفعنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فضل کے فیصلے فرما اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما اے اللہ طاعت والی تیری رضا والی اور اے اللہ عبادت والی اللہ عنابت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ وہ طاعت نصیب فرما جس سے تو راضی ہو جائے اے اللہ وہ تمام تمام جس سے تو ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما معصیات کی نفرت دل میں ڈال دے اور نیکیوں کا ذوق ہمارے دل میں جاگزین فرما دے اے نمازوں کا پابند مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے ذاکرانہ شاکرانہ زندگی دے دے اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے دور فرما جوانوں کی جوانی کو اے اللہ دین کی محنت کے لیے لیے خدمت کے لیے قبول فرما اے العالمین جو دنیاوی امتحانات دے رہے ہیں بچے اسکولوں میں اور بچیاں اللہ تمام کو کامیابی عطا فرما اور اللہ نمایاں کامیابی عطا فرما اللہ ان میدانوں میں بھی اللہ دین کے ساتھ ان کو آگے بڑھا اللہ شریعت کے مقاصد کے ساتھ آگے بڑھا اس فیلڈ میں بھی ان کو دین کی دعوت کا جذبہ عطا فرما جہاں جائیں اللہ یہ دین کے خادم بن کر رہے ہیں اس کے کا جذبہ نصیب فرما اے العالمین ماں باپ کی آنکھوں کو ان کے ذریعے سے ٹھنڈا فرما اے اللہ نافرمانیوں سے ان کی ہماری پوری انسانیت کی حفاظت فرما اے العالمین اساتذہ کا احترام نصیب فرما اے اللہ طلبا کی مغفرت کے فیصلے فرما اساتذہ کے علوم میں برکتیں اے اللہ علماء کی حفاظت فرما اے اللہ جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما مساجد کی حفاظت فرما مراکز کی حفاظت فرما خان کی حفاظت فرما اے اللہ دینی محنت کے جتنے مراکز ہیں ان تمام کی حفاظت فرما اے اللہ بیماروں کو شفا فرما اے اللہ اللہ بہت لوگ بیمار ہیں تمام کو شفا دا فرما جو جو لوگ پریشان ہیں جن جن طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اے اللہ تمام پریشانیوں سے ان کو نجات عطا فرما اے اللہ جو قید خانوں میں بغیر کسی جرم کے سڑ رہے ہیں اللہ ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما جو عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں اللہ قانونی چارہ جوئی آسان فرما اللہ اسپتالوں سے اور پولیس کی کاروائیوں سے اور اللہ عدالتوں سے اور اللہ قانونی چارہ جوئیوں سے پوری امت کی حفاظت فرما ہر قسم کے تخت مشق بننے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آپ کی روح کرنے والی موت عطا فرما اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل منظور فرما برحمتك يا أرحم الراحمين ذکر ہے اصل میں تو ذکر لامحدود ہے اس کی کوئی تعداد نہیں ہے لیکن ایک مقدار مشاعر جو ہے اصلاح کے اعتبار سے ضرورتوں کے اعتبار سے اور طالبین کی طلب کے اعتبار سے بتا دیں تو اس کو آدمی کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ترقی دیتے ہیں پھر جتنی ترقی ہوتی جائے گی اتنا خود ہی ذکر کا ذوق شوق جو ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا ان تمام چیزوں کے ساتھ عبادات کی پابندی جو فرائض ہیں ان کا بجا لانا اس کو بھی خاص طور پر اہتمام سے کرنا تلاوت پابندی کے ساتھ کرنا آج عمر کا شاخصانہ تلاوت کی کمی ہے تو کثرت سے تلاوت کی کوشش کرنا جو وقت مل جائے اس میں قرآن کریم پڑھنا اور اس کے علاوہ گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے طور پر محنت کرنی پڑتی ہے وہ بھی جاری رکھنا استغفار کی کثرت رکھنا اوراد اور وظائف رکھنا تمام چیزیں آج کے اس خطرناک اور گھیرا والے ماحول میں چاروں طرف سے گھیراؤ ہے گناہوں کا اس کے بیچ میں ایمان کا چراغ جلانا ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ تمام محنتیں اس کے لیے جو ہے درکار ہے اتنی محنتوں کے بعد یہ چراغ جلتا رہے تو بہت غنیمت ہے اس لیے یہ مجالس کا قیام ہوتا ہے کہ ہم کچھ اللہ اللہ کر کے اپنے مردہ دل کو زندہ کرنے کی کوشش کریں آپ سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اس کے بعد چند منٹوں کے لیے مراقبہ یعنی اپنے دل کی خبر لینا اور اللہ کی رحمت کے دھیان میں بیٹھ جانے کے لیے اپنا وقت دیں گے یار تم میرا صرف پت مجھے کو محبت خلق سے میں بیزار بیو ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں سر شار رہوں خوش رہنا مجھ کو کسی کا تیرا مگر خوشیا رہوں اب تو رکے بس میں آخر Allah. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا إلا إلا الله الله الله إلا الله الله الله دوسرے بھی بہت سے مراقبات ہیں ہم تھوڑا رحمت کا موت کا مراقبہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت کا انتظار کرتے ہیں اور دھیان دے کر بیٹھتے ہیں بے دھیان زندگی گزر رہی ہے اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے تو اللہ گناہوں سے بچا دیتے ہیں اور اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے تو نیکیوں کی اللہ توفیر دے دیتے ہیں جتنے گناہ ہوتے ہیں بے دھیان ہونے سے ہوتے ہیں اطمینان سے برکت سے اللہ دیتے ہیں تو اب سے تھوڑی دیر تک مراقبہ کریں گے آنکھیں بند ہو جسم میں نقل و حرکت نہ ہو اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور لگاتار تصور رکھا جائے زبان کو تعلق سے ذرا لگا کے رکھا جائے اور ایک ہی تصور اور وہ تصور یہ ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں برابر سماتی ہوئی چلی جا رہی ہے اور دل اللہ اللہ اللہ Boom. Boom. خفتی بیدار شو بیدار شو دلوں کو جگانا ہے مراقبے کا اصل کام اللہ کی یاد میں مشغول ہونا دل کا اصلی کام ہے عزیزوں دوستوں یاروں یہ دنیا دار پانی دل سے مت لگاؤ تم لحد میں بنائی ہے